الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أفضل من مؤمن يعمر في الإن ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ مسد امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے پڑھی ہے کہ ود قر اللہ کفی اور اللہ القم تفلحون اور یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بڑی ہی تاریخی اور اہم حدیث ہے اس حدیث میں ایک مرد مومن جس کو اللہ تعالی نے زندگی عطا کیا اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائی یا یوں سمجھیں کہ جس انسان کو جس مسلمان کو اللہ تعالی لمبی عمر دے جتنا زیادہ عمر اس کو دے اگر وہ مرد مومن اپنی اس زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے نیکیاں اکٹھا کرتا ہے تو یہ مرد مومن بہت ہی زیادہ خیر و برکت والا اور یہ افضل الناس ہوا کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو زندگی عطا کرے زیادہ سے زیادہ اس میں ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حدیث کا سبب یہ ہوا مشہور صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ کہتے ہیں قبیلے بنو اذرا کے تین سگے بھائی تین بھائی ایک ہی دن مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تینوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا مسجد کے اندر وہ تینوں موجود تھے نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے کلمے کا اظہار کیا ایمان کا اظہار کیا اور ان کا کوئی رشتہ ناتا کوئی کا پہچان مدینہ طیبہ میں کسی اور سے نہیں تھی جو لوگ مسلمان ہو کر کے مدینہ ہجرت کر کے آ جاتے تھے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرنا رسول اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یکسینیم بھائی اصل ذمہ داری تو ہماری ہے اللہ رسول کی فرمانے اصل ذمہ داری تو ہماری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا اور یہ لوگ ہمارے پاس اصل ذمہ داری تو ہماری ہے لیکن تم لوگوں میں کون ایسا ہے جو میری ذمہ داری اپنے سر اٹھائے اور ان تینوں مہمانوں اور نو مسلموں کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرے اللہ اکبر سارے لوگ تو خاموش تھے لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے کا انا یا رسول اللہ اللہ رسول آپ بالکل بے فکر رہیں ان تینوں نو مسلموں کو ہمارے حوالے کریں میں ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا مکمل انتظام کروں گا یہ ہمارے تینوں ہمارے بھائی ہیں نبی السلام خوش ہو گئے اور ان تینوں نو مسلموں کو نبی السلام نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو لے کے گئے اپنے گھر میں رہنے کا انتظام کیا بستر کا انتظام کیا ان کے لیے کمرہ تیار کیا کھانے پینے کا مکمل انتظام کیا اور وہ تینوں نو مسلمین ان کے ہاں رہتے کھاتے پیتے آرام کرتے اور دین سیکھنے کے لیے مسجد نبوی میں آ کر کے لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے سارا وقت وہاں گزار دیتے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہی ایام میں نبی علیہ سلاد اسلام نے جہاد کا اعلان کیا کسی جگہ محاذ پر صحابہ کو بھیجنا تھا پرانے جو صاحب ایک مدینہ طیبہ کے تھے وہ تو تیار ہو گئے پھر یہ تینوں بھائی جو ہمارے یہاں مہمان تھے ان میں سے ایک نے کہا طلحہ اگر آپ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر کے چلتے تو میرا بھی حوصلہ ہے میرا بھی شوق ہے کہ میں بھی جہاد میں چلا جاؤں لیکن چل کر کے نبی علیہ السلام سے سفارش کر دو تاکہ میرا نام مجاہدین میں لکھ لیں کہتے ہیں ان میں ایک بھائی تیار ہوا تینوں میں سے دو کو تو میں نے چھوڑ دیا جو تیار تھا جس نے شوق ظاہر کیا میں اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے کر کے آیا اور میں نے کہا جا رسول اللہ یہ ہمارا مہمان اے ہمارا بھائی جہاد میں کیا آنا چاہتا ہے تو جہاں محاذ پر آپ مجاہدین کو بھیج رہے ہیں لشکر ان میں اس کا بھی نام لکھ لے تو بہت ہی بہتر ہوگا نبی رہ فرا نے ان کا نام لکھ لیا کہتے ہیں کہ جب جہاد میں گئے تو پہلے ہی مرتبہ جہاد میں گئے تھے اور اسی جہاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کر دی پلٹ کر کے نہیں آیا وہ مرد مجاہد وہیں شہید ہو گیا کہتے ہیں وہ دونوں بھائی ابھی ہمارے پاس موجود تھے دونوں ہمارے ہاں رہتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ایک عرصے کے بعد پھر نبی علحاد صاحب نے کہیں جہاد پر کا اعلان کیا اور صحابہ کرام کی ایک جماعت ایک لشکر کو وہاں بھیجنا چاہتے تھے تو دوسرا بھائی جو تھا ان تینوں میں سے ایک تو شہید ہو گیا تھا دوسرے نے پھر خواہش ظاہر کی ہاں، میرے بھائی طلحہ نبی علیہ السلام کے پاس مجھے لے کر کے چلتے اور میرا بھی نام مجاہدین میں لکھوا کر کے اللہ رسول سے کہتے مجھے بھی بھیج دیں میں بھی جا کر کے جہاد کروں جہاد کا بڑا شوق پیدا ہوا اس کے دل میں نبی علیہ السلام کے پاس طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس شخص کو لے کر کے آئے اور نبی علیہ السلام سے نام لکھوایا وہ بھی جہاد میں چلے گئے لیکن کہتے ہیں پہلے ہی مرتبہ جہاد میں گئے تھے اور اسی جہاد میں ان کو بھی کامیابی حاصل ہوئے شہید کر دیے گئے تین بھائیوں میں سے دو بھائی تو اس طرح سے شہید ہو گئے تیسرا جو تھا ایک عرصے تک زندہ رہا ایک عرصے تک وہ زندہ رہا لیکن ایک عرصے کے بعد ماں تارا فراش ہی بیمار ہوا ہمارے ہی گھر اور اپنے بستر پر وہ شخص انتقال کر گیا تیسرا شخص تینوں بھائی دنیا سے چلے گئے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ تیسرا بھائی بستر پر انتقال کیا اور لوگوں نے اس کو کفنایا دفنایا تجویز تقسیم سے مکمل ہوئے تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد میں نے خواب دیکھا خواب دیکھ کیا دیکھا کہ رائے سلا ست الزین کانو جنہ ہم نے تینوں کو دیکھا کہ تینوں جنت میں ہیں تینوں بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب کرے لیکن اس کے لیے اعمال کرنا پڑتا ہے بھائی ہاں؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا عمل ان اللہ من المؤمنین اللہ تعالیٰ صرف بابا سے بیت کرنے پر کام نہیں چلے گا کرتے سب کچھ رہو اور ہاتھ پکڑا دیا پیسہ کا ہم لے کر چلے جائیں گے پہلے وہ اپنی خیر منائے ہماری اور آپ کو کیا لے کر کے جائیں گے میرے بھائیوں اس لیے ضروری ہے کیا عمل کرنا سمجھے نا بغیر عمل کے اللہ اکبر نبی ریسا صاحب اپنے لخت جگر فاطمہ کو کہتے ہیں یا فاطمہ تو سلیمی سلیمی اے ملی اے ملی ہاں، لا انت من اللہ سیا بیٹی فاطمہ کبھی میری مجھ پر بھروسہ نہیں کر کے بیٹھ جانا کہ میرا باپ نبی ہے ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے دنیا کی جو چیز مانگو جو ہمارے پاس ہے تم کو دے دوں گا لیکن بیٹی جنت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اے ملی اے ملی ان شیف عمل کر لو عمل کر لو عمل کر لو اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو عمل کر لو ان اللہ سیاح اگر تمہارے پاس عمل نہیں تو قیامت کے دن میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیشہ ہم عمل کی کوشش کریں اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ جنت اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ اکبر اللہ ہم سب عمل کی توفیق اور جنت کے وہ سارے اعمال آسان کر دے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں بہرحال کہتے رائی تو بیٹی پھر جنا ہم نے ان تینوں بھائیوں کو جنت میں دیکھا اور بعض روایتیں آئی ہیں تو اس میں زیادہ تفصیل ہے اس جنت میں جانے کی کیا بات ہے کیسے کیا طریقہ کہتے ہیں ایک روایت تو ہے کہتے ہیں رائی تلبی ماں فراش ہی امام ہوں جنت کے اندر دیکھا جو بستر پر انتقال ہوا تھا وہ دونوں شہیدوں سے آگے رائی اس رائت اول رائی تو البی اس سو خیرن یلی ہے اور میں نے دیکھا جو دوسرے بھائی شہید ہوا تھا دوسرے نمبر پر وہ اس کے قریب ہے اللہ اکبر یہ زندگی ہے میرے بھائیو اللہ نے جو موقع عطا کیا ہے یہ زندگی میں جو بال سفید ہو گئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے معلوم ہے ایک بال سفید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دس میں کی اس کو دیتی ہیں کیوں یہ بال شراب پینے میں نہیں سفید ہوئے ہیں یہ بال حرام کاریوں میں نہیں سفید ہوئے ہیں یہ بال جو ہے رشوت کھانے میں نہیں سفید ہوئی ہیں یہ بار اللہ تعالی کی عبادت کرتے کرتے اس عمر میں مومن کے بال شہید سفید ہوئی ہیں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کیا اجرو سوا بجے سنن ترمیدی وغیرہ کی حدیث ہے مومن کو اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے آپ فرماتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے ایک روایت تو یہ ہے دوسری روایت کیا ہے سمجھ گیا نا جو بستر پر انتقال کیا تو سب سے بعد میں تو سب سے آگے جو دوسرے نمبر پر شہید ہوا تھا وہ ان کے بعد اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا سب سے آخر میں ایک روایت ہے دوسری روایت مصب احمد بن حمد کی روایت ہے اور سنن ابی داؤد کی روایت کیا ہے اس میں مزید وضاحت ہے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کا دروازہ کھلا حشر کا میدان ہے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے ہم کار ہمارا بھی ہمارے اندو مسلم بھائیوں کے لیے اللہ جنت کا دروازہ کھلا تو ایک شخص جنت سے آیا بستر پر جو انسان سال بھر کے بعد کتنے سال بھر کے بعد جو بستر پر شہید سے ایک سال کے بعد انتقال کیا وہ آیا جنت سے اور اس کا ہاتھ پکڑا جو بستر پر مرا ہوا تھا سال بھر بعد اس کو لے کر کے چلا گیا میں نے اس سے کارے میں نہیں یہ تو بستر پہ میرا مجاہد یہ ہے لیکن کوئی جواب شہید یہ کوئی جواب نہیں دیا گیا جنت کا دروازہ بند میں سوچ رہا تھا شاید کے لیے جانے والے کو بھول ہو گئی آیا ہوگا اس کو جنت میں لے جانے کے لیے لیکن غلطی سے پکڑ لیا اس کو اکبر سمجھے نا کہتے وہ بہت دیر تک جنت کا دروازہ بند پھر کھلا تب آیا شہید کو لے کر کے گیا یہ مداؤت کی روایت ہے کہتے ہیں میں نے صبح ہوتے ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کے ذکر کیا یا رسول اللہ رائل جنا یا رسول اللہ ہم نے اپنے تینوں نو مسلم بھائی جس میں دو شہید ہوئے اور ایک سال دو سال بعد کہا ہمارا بستر پر تینوں الحمدللہ جنت میں نے دیکھا پہل نہیں لیکن تعجب کی بات یہ ہے ماں تارا ترا سے ہی امام ہو لیکن میں نے تعجب کیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے کچھ بڑا مجھے بڑی ہے دخل دخلت یہ بھی میرے دل میں بڑی تشویش ہے شخص بھا کیا ہوا میں نے دیکھا کہ جو بستر پر مرا ہے وہ سب سے آگے آگے ہے رائے تو لبی اس یہ بھی ہے اور جو بعد میں شہید ہوا دیکھا بستر پر مرنے والے کے قریب ہے اور جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا میں نے اس کو سب سے آخر میں دیکھا ہے اللہ اکبر ہمارے ذہنوں میں تو پچیس قسم کے سوال اٹھیں گے نہیں حدیث ہی غلط ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہاں شہید پیچھے رہ جائے اور بستر کو مرنے والا آگے آ جائے ہم تو ہزار اشکار ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے لیکن حقائق پر نگاہ کم ہوتی ہے اللہ اکبر نبی ریتا سن فرمایا اللہ اکبر اللہ کے بندے اگر تم نے بستر پر مرنے والے جو بعد میں لمبی عمر پایا تھا اس کو آگے دیکھا اور جو دوسرے جو شہید ہوا دوسرے نمبر میں اس اس کو اس کے بعد دیکھا اور جو سب سے پہلے شہید ہوا اس کو سب سے آخری میں دیکھا تینوں بھائیوں میں تو تمہیں اس پر کیا اشکال ہے تمہیں کیا پریشانی ہے تم کیوں الجھن میں ہو یہاں رسول اللہ الجھن یہ جس شہید کا مقام کہا اور عبادت گزار کا یہ مقام کہاں دونوں بہت فرق ہے اللہ اکبر آپ نے بڑی بڑا پیارا جواب دیا وہی ہم آپ لوگوں کو سنانا چاہتے تھے آپ نے فرمایا یا تلہا تلہا تمہیں کیوں الجھن ہو رہی ہے تمہیں کیا اشکال ہے یاد رکھو بالکل بجا ہے شہید کا بڑا اونچا مقام ہے شہادت کے مقام کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہے اللہ اکبر لئی احد افضل اف ذرا ان یہی سنو لئی احد دن اف ذرا ان مؤمن می مو الاسلام یو ایم الاسلام اسلام یو ایم مروفل اسلام یہ تصبی ہوئی و تقبی ہی و تحلی رہی او كباكارا ہے اس راستہ آپ سمجھ یاد رکھو اللہ کی قسم لئی افضل ان اللہ من موہم اس مومن سے محبوب اور افضل ہر مومن نہیں مومن تو ابھی بھی ہوگا جو نماز نہیں پڑھا ہوگا بلکہ اپنے سے بڑا ہم سے اور سے بڑا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر آپ اس سے ہو پہنچا دے گا تو آپ نماز پڑھ لیے کیا مطلب بہت اچھے بن گئے اللہ اکبر اور کہیں داڑھی والا اس کو توڑ دیتا تو کیا سمجھتے پورا اسلام داڑھی ہی میں آنے وہ تو ہزار باتیں بنائے گا کون سے مومن نئی شاہدن ہاں، فرمایا اے طلحہ دل سے اس کو نکال دو جو تشویش میں رہے گی اس کو ختم کرو نئی شاہدن الزرا ان دلہ بہت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں لیکن اللہ تعالی کے نزدیک اس مرد مومن سے زیادہ افضل اور محبوب کوئی مومن نہیں ہو سکتا کون کس مومن یو امر جس کو اللہ تعالی نے لمبی عمر دے دیا ہو اور لمبی عمر اس کو کس لیے دیا اللہ اکبر لمبی عمر بزنس کے لیے نہیں دیا لمبی عمر فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں کیا کہ بوڑھا ہو جائے لیکن کرکٹ میں اتنا چھوڑے وہ سمجھ لے نا اس کے لیے نہیں زندگی دیا ہے فل اسلام اس مرد مومن سے افضل اور اس مرد مومن سے محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی انسان نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تعالی لمبی عمر دے اور عمر کس لیے دے لے تصویر ہی تاکہ میرا یہ بندہ زیادہ دور رہ کر کے الحمد سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ جس مرد مومن کو لمبی عمر دیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرے تاکہ بیٹھے بیٹھے وہ سبحان اللہ الحمد للہ الا اللہ اللہ ہو کر پڑھے آپ فرمایا جس مرد مومن کو اللہ تعالیٰ اس لیے زندگی لمبی دے دے تاکہ یہ اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں زیادہ کر لے آپ نے ساتھ میں اس سے محبوب انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا نتیجہ کیا نکلا وہ مرد مومن جس کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے لمبی عمر دیا اور لمبی عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عمل صالح ذکر اذکار تلاوت قرآن تصویر تحریر کی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص عمارت ہے خاص مہربانی ہے اور اس مرد مومن سے اونچا مقام کسی اور کا نہیں رہ سکتا اسی لیے آؤ حدیث سنن سنن کی جو متعدد صحابہ کرام سے موجود ہے نہ رب مروی ہے پوچھا گا یا رسول اللہ الناس افضل یا علام سے خیر آپ بتائیں مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے آپ نے دو ٹوف فیصلہ کیا پورے کلمہ پڑھنے والوں میں مسلمانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجے کا وہ مسلمان ہوتا ہے تالا عمر ہو وہ حسن عمل ہو جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور وہ مرد میں لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے نیک امال بھی زیادہ کرے آر میں یہ سب سے افضل ہے پوچھا گیا رسول اللہ الناس شر اور سب سے بڑا بدبخت آدمی کون ہے سب سے بدترین آدمی کون ہے ارشاد فرمایا ہماری امت کا سب سے بڑا بدبخ آدمی من تالا عمر ہو و سا عمل ہو جس پر اللہ نے کرم کر کے لمبی عمر دی لیکن بدبخ لمبی عمر سے فائدہ اٹھانے کے میرا حرام کاریاں برائیاں بھی لمبی عمر سے زیادہ کیا اس نے جس کی ساری زندگی کس میں گزر گئی برائیوں کے سب سے بدترین انسان ہے تو میرے بھائیو آ اگر ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اللہ رسول کے فرمانے کا مطلب یہ تھا شہید ہوا شہادت کا مقام بہت اونچا ہے لیکن بیچارہ مسلمان ہوا نہ تحجد زیادہ دن پڑھ سکا نہ نماز پڑھ سکا نہ زیادہ دن تک زندہ رہ کر کے نیکیاں کر سکا شہید تو ہو گیا لیکن بہت سارے نیک نیکامال کرنے کا موقع نہ ملا اور یہ دوسرا انسان دل کے اندر بڑے شوق و جذبات رہے ہوں گے ممکن ہے جہاد کی تمنا بھی کرتا ہو جہاد بھی کیا ہو لیکن شہادت سے محروم رہا اور ایک عرصے تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا تو نیکیاں بھی اس میں بہت ہی زیادہ کر لی ہیں تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے اور ہمیشہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ زندگی اللہ تعالی کی نعمت ہے آپ صرف اپنا جائزہ لینے آپ اپنے کتنے سے چھوٹے اور کتنے کو اپنے سامنے پیدا ہونے والے اور کتنے ساتھیوں کو آپ نے دفنا لیا اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہوگا آپ نے کتنے ساتھی آپ کے کھیلنے والے رہے ہوں گے چڈیاں پہننے کے نیٹ دبا گئے آپ کے ساتھ لیکن آج وہ قبرستان میں کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو آپ کے ساتھ پڑھنے والے نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ کلاس آپ کے ساتھ کلاس میں ہوں گے آج وہ قبرستان میں کتنے ساتھی ایسے ہوں گے کہ جوانی تک آپ کے ساتھ رہے ہوں گے لیکن آج وہ قبرستان کتنے ساتھی ہوں گے کہ رمضان چلا گیا رمضان نہیں اگلا رمضان آ جائے محروم ہو گئے لیکن اللہ نے آج تک آپ کو یہ زندگی جو ہے فضول کاموں کے لیے نہیں ہے صرف ڈراموں کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پتے کھیلنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر کے جب سب مارنے کے لیے ساری رات بیٹھے رہ جائے اور ایک دن یہ بھائی اگر نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے صبح کر آپ رات کو آئے نہیں مجلس بڑی سونی سونی تھی کیوں زیادہ نمبری چھوٹ یہ بولتے تھے کچھ لطیفے یہ چھوڑتے تھے ہنسانے کی محفل یہ گرم کرتی تھی اگر ایک دن نہ آئے تو سارے مجلس والے دوسرے دن بھائی آپ آئے نہیں مجلس بڑی سونی سونی رہی یہ سارے کاموں کو اگر ہم تک چھوڑیں تو اس زندگی سے میرے بھائی کوئی فائدہ نہیں زندگی اللہ نے اس لیے دیا کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائے وز قر اللہ کثیر اللہ ہو تفل لو تم اللہ تعالیٰ کا خود کثرت سے ذکر کرو لال لکم تفل ہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اکور کو فی الحال شبحان کا اللہ بتایا اللهم تقبل منا يا كريم آمين يا غفور يا رحيم يا وجود يا الله آمين اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين آمين اللهم تقبل منا